ان مجاہدین نے مسلمانوں تمہارا کچھ بگاڑا ہے یا تمہیں کچھ دیا ہے سچ بتانا انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا انہوں نے کسی کا ایک روپیہ چوری نہیں کیا انہوں نے کسی مسلمان کو نہیں ستایا بلکہ آپ لوگ جو جہاد فنڈ میں پیسہ ڈالتے ہو یہ مجاہدین خود نہیں کھاتے یہ پیسہ اللہ کے رستے میں جا کے لگتا ہے پنجاب کے ایک مسلمان نے مجھے کہا کہ میرا جب بھی کوئی مجھ پر مصیبت آتی ہے میں تھوڑے سے پیسے اٹھا کر مجاہدین کے گلے میں جا کے ڈالتا ہوں کہا اسی وقت مجھ سے مصیبت دور ہو جاتی ہے میرا کوئی نقصان ہوتا ہے میں مجاہدین کو جا کے مجاہدین کی جا کے خدمت کرتا ہوں میرا وہ نقصان ختم ہو جاتا ہے مجھے وہ ماضی یاد آ گیا جب ایک مجاہد گھوڑے پہ جا رہا تھا حضرت عمر فاروق اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر المومنین اس مجاہد کے پیچھے کیوں دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں وہ مجاہد بھی پریشان تھا کسی نے کہا امیر المومنین چاہتے ہیں یہ مجاہد ان کے لیے دعا فرما دے تاکہ امیر المومنین کو خوشی نصیب ہو جائے وہ مجاہد واپس مڑا اس نے کہا جزاک اللہ یا امیر المومنین اے امیر المومنین اللہ آپ کو جزائے خیر دے حضرت عمر خوشی سے مسکرائے آمین فرمایا واپس چلے گئے اگر حضرت عمر کو مجاہدین کی دعاؤں کی ضرورت تھی کیا پاکستان والوں کو ضرورت نہیں ہے